کہ سر سور لکھیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام دے بارے بڈھا وحشی بابا تفسیر اپنی سر سید نے سر سید آدھے جی اور حضرت حضرت ہاں کی گل بھی سنانا تو اس سے تفسیر ہے کہ محمد کا دور تہذیب کا ابتدائی دور تھا نعوذ باللہ من ذالک حال وحشت ہے سی بلکہ ستم بالا ہے ستم تو اج میں گل ویکھی